صلی رسول ہمارے مولانا جناب مولانا محمد میرا صاحب کی وہ تقریر جن بسات ہاشم نے اتوار کے دن تین الحجہ کو دعوت اللہ کروئی تھی ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات مت یار پی جنا چکی رائے مدن پتہ وصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كان قبل لفي ضلال مبين منهم لما الله العزيز الحكيم من گر تی ہے منچا لطن بنائے گرتی ہے منچا من يشاء والله بروانگ گر العظيم اللہ وبارك على عبدك ورسولك محمد میرے عید دوست پلّہ سزا روپئے کا ہمارے آتا کلین ہمارے ہے ندی دن حرم ہے الحرم سب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور کے لیے ہر زمانے کے لیے ہر ملک کے لیے ہر علاقے کے لیے ہر وقت کے لیے ہر سورت کے لیے ہر حالت کے لیے ہر تحقیق کے لیے ایسا نبی بنا کر دے گا جن کے ان کی روایات میں ہر زمانے ہر ملک ہر قوم ہر نسل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے آسان کے کامل مکمل صورت میں بھیج دیا اور اب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بے شخص جس زمانے میں بھی ہوگا اگر یہ زمانہ حضور احمد سیتا جو اعلان دے سکتے ایک لاکھ سال بعد میں ہو یا دس کروڑ سال بعد میں آئے تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دین وہ احکام وہ طریقہ حیات وہ زندگی کی جو راہیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ فرمائیں ان کے پل کو کو اپنائے نجات کا واحد طریقہ ہے کامیابی کا واحد راستہ ہے خدا تک پہنچنے کی واحد طریق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ احمد حضرت اللہ علیہ وسلم کے کے چھوڑ کر آپ کی باتیں آری سے ہٹ کر آپ کی بات سے بھی باندھ کر کے نہ تو اس دنیا میں کوئی کامیابی آ سکتی ہے یہ لوگوں کے بعد کوئی کامیابی آ سکتی ہے نہ انسان جہاں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آپ کی کامیاب ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے منتقل کر دیا ان حرکت کر دیا محمد کے حیات میں ہر ایک خیر کو ہر ایک بھلائی کو ہر ایک نعمت کو یہ کہ اللہ کے خزانے میں ہے اللہ گٹے بھی دیں گے جہاں بھی دیں گے جس وقت بھی دیں گے تو محمد صلی علیہ وسلم کی مہر لگ کر ملے گا آپ کے طریقے سے جل کر ملے گا آپ کے قدموں پر وشاس ہو کر ملے گا اور آپ کے قدموں سے جو نہیں لکھتے گا یا آپ کے قدموں پر اپنے کو ہم نہیں کرے گا خدا کی بات چاہیے اس کے لیے کوئی بھی کی نعمت نہیں ہے خدا سے ہاں اس کے بعد اس کے بعد سے کوئی بھی عزت نہیں ہے اور خدا سے مت اسے ان طریقوں سے ضرور کیا جائے گا جن طریقوں کی سے اس کا مطلب ڈمانڈ بھی نہیں ہوگا کس طور پر اس دنیا میں بھی سرانچہ کر کے دکھائیں گے اور آپ کے ہر چیز کو برباد کر کے دکھائیں گے حاصل تمام بات تو یہ ہے کہ ہمارے سے میری لمبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں عالی آپ کا اسلائی عالیہ آپ کا ظاہر آپ کا باطن آپ کی حقیقت آپ کا دین آپ کا طریقہ حیات حالات ان طالبت کے لیے واحد کا ذریعہ ہے اور اس کے بغیر کوئی نجات کی صورت و تبدیل روڈ نہیں دی سکتی ہے بس پوری کی پوری انسانیت جس زمانے میں بھی ہو جس وقت میں بھی ہو جس میں بھی ہو جس علاقے میں بھی ہو جہاں ہو اگر وہ کامیابی میں نجات چاہتی ہے اس کے لیے بہت کر کے ہے کہ ہر ایک سے توڑ کر ہر نتیجے کو باطل سمجھتے ہوئے ہر طریقے سے ہٹتے ہوئے وزیر احمد صلی اللہ وسلم کے طریقے آدیا پر کمال کامیابی کا یقین کر کے اس پر چلنے والی بن جائے کامیابی کی شادی حضور کا راستہ ہے کامیابی کی کلی امر انسٹن کا طریقہ ہے خدا تک پہنچنے کا ایک سیڑھی حضل امر صلی اللہ حسن کی ذات راضی ہے جس نے حضور کو چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا جس نے حضور کو لیا اس نے خدا کو لیا اب حضور کو لینے کا طریقہ کیا ہے حضور کیسے ملیں گے حضور کیسے آئیں گے تو حضور امر مسلم تو انسان کیسے اسے جاتا ہے کیسے انسان ہٹ جاتا ہے اس کے متعلق الفاظ آپ اسے کرنے ہیں دوستوں لفظوں سے تو کیا بنے گا لفظ ہوتے ہیں وہ کسی حقیقت تک صرف رہنمائی کر سکتے ہیں دلالت کر سکتے ہیں حقیقت کو دلا نہیں سکتے ان الفاظ کا جو مضبوط ہوتا ہے اور وہ الفاظ اس چیز پر دلالت کرتے ہیں اس کا عمل انسان کو اس کی حقیقت تک پہنچایا کرتا یعنی ہر بات کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک عمل کی ضرورت پڑتی ہے ایک محنت کی ضرورت پڑتی ہے ایک جان کے کھٹانے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس وقت کی حقیقت ضرورت آتی ہے اور جب تک اس حقیقت کے حقیق تک انسان نہیں پہنچتا انسان کو محنت کرنی ہوتی ہے اور اگر وہ محنت کی راہوں کو چھوڑ دے تو وہ حقیقت سے نہیں پہنچتی مثال کے طور پر آپ یہاں کام کے کا سکتے ہیں آپ بھی ہیں میرے ڈگری کو لینا چاہتے ہیں لیکن یہ ڈگری آپ کی ایک محنت کے نتیجے پر مرتب ہوتی ہے آپ ہزار کہیں کہ مجھے فلاں ڈگری مل جائے میں ڈاکٹر بن جاؤں میں انجینئر بن جاؤں میں ریکلسر بن جاؤں لیکن آپ یہی بنیں گے اس وقت اس وقت تک جب تک کہ آپ کو محنت کو پورے طور پر اختیار کریں اسی طور دیکھ تو جو چیزیں جو طریقے جو حقیقتیں سمندیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے راستے سے طریقے سے تبارک خبر نے ان سے کھولی یہ ان کا نام نہیں یہ حقائق ہیں حقیقت ہیں اور وہ حقیقت اللہ تبارک مطالعہ انسان کو عطا فرماتا ہے ان تک پہنچاتا ہے ایک راہ پہ اور وہ راہ امن کی راہ ہے بس اب ہمارے سامنے جو بڑی چیز ہے اور موٹی چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے نے اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی اور آپ کا طریقہ عالیہ انسان کو خدا کی ذات تک پہنچا سکتا ہے کامیابیوں کی راہیں کشادہ کر سکتا ہے اور اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہیں اگر ہم حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کامیابی حاصل حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں کن صورتوں کو اختیار کرنا پڑے گا دوستوں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امبیا کی جملہ کتابیں عالیہ کا مجموعہ ہیں تمام انبیاء علیہ السلام سے جملہ عظیم کاملہ کا مطلوبہ ہے آپ کی ساتھ میں وہ تمام انبیاء میں فردن فردن دیکھا جا سکتا تھا وہ علوم انبیاء کو فردن فردن دیے گئے تھے میرے آتا سمجھ لم دیا عظہ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستا عالی میں وہ تمام کمالات وہ تمام جمال وہ تمام علوم اور وہ تمام جمزہ ہائے ہمارے خط جو کہ ایک اس کے سینے میں رکھا گیا تھا اس کا سب کا سب مطلب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ڈال دیا گیا پھر اس سے بند کر دیا گیا پھر ان کمالات رات پہنچایا گیا کہ آپ کے کمال سے کمال خدا کی ساتھ کے تمام حد تک نہیں جانتے یا کہ خدا تمہارے سب کما حق کو ہی خدائی اپنے کو جانتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا کہ جو حدیث میں آتا ہے لا ایسی سمانا نہیں انتر کا تمہارا سیم پہ رکھتی اسی طور پر خدا کی قسم محمد رسم کی بات کو جاننے کے لیے محمد خود اپنے کو جاننے کے وہ کیا ہے یا ان کا خدا جانے کے لیے ان کی اس کا اصل نقصان کیا ہے نگاہ والا والا حد تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہ لوگ اور وہ افراد جن کی نگاہیں ان کے ہائی ہوتا ہے جو کہ جو کہ گراج تم طرف نہیں دیکھ سکتے وہ کیا جانے کہ محمد سسم کا مقابلہ آ کا کیا ہے وہ کیا سمجھے کہ وہ ذات جو کہ سے روٹی پہنچی اور جس نے خدا سے دیکھا اور جس کے خدا ان کے اندر رات کو سرندر سے جس کے خدا کی ذات سے ان علیم ارون کو اپنا لیا یہ کسی پر نہیں چھوڑے تھے اس ذات عالم کو کون ان کہتے دیکھے وہ ہمارے یہاں اتنا حاضہ ہے انڈا کیا جانے کی کہا تم کیا معلوم کہ میرے آتا کا کیا بیگم تھا میرے آتا کا کیا روپ تھا میرے آتا کا کیا علم تھا میرے آتا کیا دیش کو سب سے پہلے اور جو موٹی چیز ہے اس چیز کا ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اپنے کو بچانا چاہتے ہیں اگر اپنے کو بنانا چاہتے ہیں اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ہر سب سے نکاح کو ہٹانا پڑے گا یہ مسجد ہو یا وہ مسجد ہو وہ شمال ہو یا ضمد ہو وہ پرانا یونان ہو یا موجودہ سو رسا ہو ہر ایک سے نکاح ہٹا کر لا لاہ جو کہ لاکھ نتی ہے جس طور پر ہر اور معبود باطل کی درتن پر چلتی ہے خدا کی قسم ہر تین کی گردن پر وہ فلم چلائی جائے گی ہر تین کی نقلی کی جائے گی ہر طریقے کی نکل کی جائے گی ہر نظام کی نکل جائے گی اور ہر سائنس کی نتی کی جائے گی ہر ٹیکنالوجی کی نتی کی جائے گی کوئی سائنس کوئی ٹیکنالوجی کوئی طریقہ حیات جو کہ میرے آپس آکت کے طریقہ حیات کے خلاف میں آپ بچتا ہے وہ سب کی نتی ہوگی تب لائتا تقریب ہوگی تو محمد پسند کے طریقے پر قدم اٹھے گا جب تک کہ تمام نام ہائے حیات اور تمام طریقہ ہائے زندگی اور تمام فنون جو کہ محمد وسلم کے طریقے کے خلاف ہیں ان کی رکھ کرتے ہوئے اسے باطل سمجھ کر محمد وسلم کے وہ پتی بھی آتے خدا کی ذات بہت غیرت مالی ہے محمد وسلم کی ذات آڑ ان گندی سزاؤں میں آپ کے نہیں سمجھ سکتے جہاں کے غیرت کی گندگیاں اور ان کی سزائیں ہمارے تلو کو ہمارے دماغ کو معاون کیے ہوئے نہ اور ہم کوئی سمجھتے ہیں غورت کے اگنی کبھی لیں گے تو محمد بھی تو گندگی کے میں خوش بھی اور کبھی بھی نہیں آیا کرتی اگر آپ گلاب اس کو کسی گندگی پر چھڑکنا چاہیں تو یہ اس کی ہی ہے وہاں اس خوشبو نہیں آیا کرے تو دوستو سب سے پہلے بڑی بات جو نے اپنے دلوں میں اور سہنے میں لینی ہوگی کہ محمد کا کتاب عالی آپ والے عظیم آپ والا علم آپ والا تقوا آپ والا یقین اس وقت ہمارے اندر آئے گا جب ہر ایک سے تک کے پاس ہر دانت سے ہٹ کر سب سے پہلے ہم اس دانت کی طرف آئیں جو دانت جو اللہ قبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی لیے مضبوط فرمائی کہ اس کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے دیکھتے دیکھو ایک موٹی سی بات سمجھتے ہیں اور اچھی طرح سمجھے لال اور گروجے جاؤ لا اللہ تو کہہ دیکھتے ہو لیکن سب دل کے اندر سے کہو سدا تو تک بہت بڑا کلمہ ہے لیکن کلم کی حقیقت جب تک تمہارے دل کے اندر نہیں اس لیے بھی زبان کے الفاظ بغا تک سے کل سے کی حقیقت نہیں دل سے نہ مانو زبان کے حتاث کہتے رہو خدا ہاں اس کی کوئی اور دن کا کہنا کیا ہے دن یقین والی حقیقت کا نام دن کا ماننا ہے آپ کا ہیں میں آگ جلاتی ہے زبان سے ہزار دفعہ کہیں آپ آگ جلاتی ہے اور آپ کے دل میں بھی یقین نہ ہو کہ آگ جلاتی آپ کہیں کہ بھائی تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جلاتی ہے کہاں جلاتی ہے کہاں کا جلانا اور آپ رکھ دیں انگلی ساتھ کے اندر پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جلایا ہے یہ نہیں اس جلا دینے کے بعد جو آپ کے دل کے اندر یقین شخصیت پیدا ہوگی کہ وہ سوزش کیا ہوتی ہے وہ جلن کیا ہوتی ہے اس یقین کا نام ہوگا یقین اللہ سے آپ اس جلن کے ساتھ حقیقت یقین پر پہنچے ہیں تو جب تک آپ کو دیکھا نہیں آپ یوں کہیں گے ہاں بھائی ایک بات ہے کہتے ہیں جلاتا ہے لیکن جلایا نہیں جا رہا تو دوست نہیں اس پر تھا جو بات کہو جن کے اندر سے کہو یا تین سے کہو تو یہ تر کیا میں نے پہلے کیا لفظوں کا نام نہیں یہ حقیقت کا نام ہے اور حقیقت انسان کو ایک محنت کے ساتھ ملا کرتی ہے میں آپ کے ہاسپٹل میں آیا اور آپ اس مسجد میں آنا چاہ تو آپ آپ کی چاہیے ہندوستہ ہے نا اس مندر اس کے نیچے تو آپ نے اللہ کو سو جگہ بنا رکھی ہے اور اوپر کی سیڑھی تک آنے کے لیے اوپر چڑھنے کے لیے کہ سیڑھی اوپر چڑھنی پڑے گی تو تک یہاں پہنچیں گے ورنہ نیچے تو وہی ہوگا کہ جو کہ آج تک ہم جگہ کا گھومن گرتا ہے وہ تو کیا تو وہی ملتا وہاں کیا آپ کو ملے گا وہی ملے گا جو کہ ہمارے دیہ خراب کر دے بگاڑ دے اور کیا ملے گا تو اوپر آنے کے لیے آپ کو کچھ سیلیاں چڑھنی پڑے گی مسجد تک پہنچنے کے لیے مسجد کی طرف قدم اٹھانے پڑیں گے اور پر مسجد تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں اسی طرح کو دیکھ کے خدا تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں محمد ہم کی بات کو اپنانے کے لیے کچھ قدم اٹھانے پڑتے ہیں کسی چیز کو چھوڑتے ہو تو وہاں پر دوسری جگہ تک پہنچتے ہو اور آپ بھی چاہیں کہ آپ اپنے ہاسٹل کے کمرے میں بھی بیٹھے رہیں اور مسجد میں بھی بیٹھے رہیں تو یہ بات کی نہیں ہے کمرے کو چھوڑو گے تو مسجد میں آؤ گے معلومات کو چھوڑو گے اپنی خواہشات باطلا کو چھوڑو گے تو خدا تک پہنچو گے تو خواہشات باطلا کو نہیں چھوڑو گے دن کی چاہی پر قدم نہیں رکھو گے تو خدا تک پہنچنا تمنا کے درجے میں تو ہو سکتا ہے حقیقت کے درجے میں نہیں تو جیسے مسجد تک کی پہنچ اور مسجد تک کی رسائی کچھ چھوڑ کر اور کسی طرف قدم اٹھا کر ملتی ہے کسی طور پر خدا کی ذات اس کا یقین اس کی معرفت اس کی پہچان اس کا لینا بھی کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی طرف بڑھنا پڑتا ہے اس کے کو ملا کرتی ہے تو دوستوں سب سے پہلی چیز جس کی طرف کہ میرے آپ کا سمے دن دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہنمائی کرتی ہے اور بتاتی ہے اور وہ مرتب فصل اور وہ نقطۂ اور وہ بنیادی نکتا جس کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ اور نے ہمیں اکٹھا کیا ہمیں دعوت دی ہمیں بلایا ہمیں پہنچانے کی کوشش کی تو اس سے ایک ہی نکتا ہے ایک ہی ساتھ ہے اور اسی کے ذریعے سے پورا کا پورا دین انسان کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کون سی بات ہے تو خدا اندر چیز کے کام ان کی بات تعلیم ہے دیکھو سب لوگوں نے کہا ایسی بات صحیح کیا کہا لا اللہ کچھ کرتا خدا کو لے لو خدا کو پہچان لو خدا کو جان لو خدا کو حاصل مانو تو خدا کو ایمان لاؤ یا سب ایمان لانے کا حق اللہ کی بات کیا ہے مٹی کی بات کیا ہے بات تک تو رسائی ہمارے اقدام کے سہن سے ظاہر ہے لیکن خدا کی کتاب کا جان لینا اور ان کتاب کفاط پر یقین کا پیدا کر لینا یہی وہ چیز ہے جس کی طرف ہم علیہ السلام دعوت دیتے ہیں وہ آ کر یوں کہتے ہیں خدا کا پہچان خدا کی پہچان کیا ہے خدا کی صفات کیا جب تک کہ آپ خدا کی ذات کو اس کی صفات کے ساتھ نہیں پہچانیں گے جب آپ یہ جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ خدا مندر کو دوسری کتابیں آئی مارے کو ملک ہے کیا ہے خالق ہے ہے پالنے والا ہے مارنے والا ہے دینے والا ہے لینے والا ہے عزت اس کے ہاتھ میں ہمت اس کے ہاتھ میں جو کچھ جہاں تھا جو کچھ جہاں ہے جو کچھ جہاں بھی ہوگا جس جس وقت تھا وقت ہے وقت بھی ہوگا زمانے مقام سے تمام تمام میں جو چیز بھی وجود میں آتی ہے جو چیز بھی بنتی ہے جو چیز بھی بنے گی وہ حکم الہی کے حکم اللہ سے بنے گی خدا کا ارادہ اشیاء کا وجود ہے خدا کا ارادہ آزاد کے بناؤ اور جگار کا سبب ہے خدا چاہتا ہے تو بنتا ہے خدا نہیں چاہتا تو کوئی چیز نہیں بنتا کرنا پتا کسی چیز کے وسیعت میں لانے کے لیے کسی خال کسی چیز کا محتاج نہیں اسے ان تہتے ہوئے غلط نظریات والے کا راستہ جن کیاہیں ان کے اپنے سے باہر نہیں جا سکتی جو اپنے کو بھی نہیں پہچان سکتے جو کائنات کو بھی نہیں پہچان سکتے جو خدا تمہارے سب تک نہیں پہنچ سکتے ہم ان کے نظریات کے قائم نہیں ہو سکتے کہ وہ یوں آ کر کہہ دیں کہ خدا کے وجود کے لیے خدا نے جب عالم کو پیدا کیا تو عالم کے لیے لازم تھا کہ یا سب خدا قدیم ہے عالم بھی قدیم ہو جائے یہ اندھیروں کی بات ہے یہ ان کی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ جاتے ہیں نہیں خدا کی بات خدا سوا کبھی نہیں وہ خدا کیا تھا وہ قابل کیا تھا وہ قابل کہتا تھا کابل کہتے ہیں قدرت والا اختیار والا جو چاہے کیسے چاہے جب چاہے کسے چاہے جس طور سب چاہے اور آئے وجود میں لے آئے قابل لیتے کہیں گے وہ کون سا قابل کا بنانے کے لیے اسے میٹر کی ضرورت ہے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ جب چاہتا ہے ایسی کروڑوں کائنات کو اور ایسے کروڑوں نظاموں کو کام کر کے دکھا دے برسا کر کے دکھا دے اور میں چاہے تو ان کو سب کو فنا کر کے دکھا دے یہ سلمان تھا جو چاہے کر یہ چاہے کرے تو خدا کو خدا سمجھ کر خدا مانو وہ خدا ہمارا خدا ایسا نہیں الحاظ اللہ علیہ اللہ خاتم کا دہن جس کا جس کا اقتدار ناقص ہو جس کی قوت ناقص ہو جس کے میں کچھ نہ ہو ہمیں ہمارا خدا ایسا نہیں ہے ہمارا خدا اخلاق ہے اس کے ہاتھ میں اس کے سب میں سب کچھ ہے جس عالم کو چاہے وہ آئے جس عالم کو چاہے سنا کے سکتے ایسی ہزاروں کائنات اس کے ایک اشارے سے بن سکتی ہیں اور اس کے ایک اشارے سے گزر سکتی ہیں ایک تو خدا کو جب ہم خدا نہیں مانتے خدا کو مان کر خدا نہیں مانتے اس وقت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں وہ تمام کا تعلق وہ اشکار اور وہ تمام خنیاسی کتنے جاتے ہیں جن خنیاسی سکوں کو پھیلانے کے لیے نام کسر کے مسلمان اسلام کا مطالعہ پیدا ہو کر جو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ساتھوں جو پیش کرتے ہیں جو کہ تخت والے کے کی پیش کرتے ہیں تو دیکھ تو یہ تین چیز پیدا ہوتی ہے ایک بات کو سمجھو پلے باندھو ان سے اپنی جات کا طریقہ سمجھو تم جات تمہاری سیرا محمد پسند کے طریقے میں ہے اور خدا کو اگر مانیں گے تو ان انفاق کے ساتھ مانیں گے جن کتاب کے ساتھ محمد پسند نے بتایا اگر ان کتاب کے عام خدا کو مانتے ہو تو خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو جائیں گی خدا تمہارے ماننے کا محتاج نہیں خدا تمہارے یقین کا محتاج نہیں ہے خدا تمہارے ایمان کا نہیں کی تم خود محتاج ہو قرآن ہے تو دیکھو لا تمنو علیہ اسلام ہو مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ ہو اگر تم سچوت مسلمان بھی ہو نا تو مجھ پر احسان نہ دھڑو یہ تو خدا کا احسان ہے بھی ایمان تو تمہیں ہدایت دے دی ہے سچوت سے کے ایمان مانے دیکھتے خدا کا ماننا خدا کا ماننا خدا کی صفات کے ساتھ ہے خدا کو مانو دیکھو ایک بات ایک موٹی سی بات ہیں سر پہلے بھی میں نے کبھی کہی خدا کو آپ بھی مانتے ہیں میں بھی مانتا اور خدا کو ماننے کی کیا بات ہے خدا کی صفات ہے میں مثال کے طور پہ دلا کچھ بھی کہوں کہ فلاں صاحب آنکھوں والے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ اگر ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کا یہ یقین ہوگا کہ وہ آنکھیں کھلی ہیں ان کی اور وہ ان کی نکاح میں تمہاری سب کسی کی باندھے ہوئے ہوں تو تمہیں یقین ہوگا کہ وہ تمہیں دیکھ لیں یقین ہوگا کسی کی آنکھ میں بیماری ہے روشنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور تمہارا یقین ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے تو وہ خود کسی کی کر تمہارے سب طرف کے جمائے ہوئے ہیں تو تمہارا یقین ہوگا یا نہیں تمہیں ہمیں رہا یقین ہوگا ایک ایک ایسی کے لیے مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میرے پاس کی سات سال کی عمر ہے تو میری سات سال کی عمر کے پیٹ سے اکاسٹھ سال اگر گزرے تو اکاسٹھ سال کی موڈی یہ ہاتھ آنکھیں نہیں تھی کے ساتھ اگر میری سکس سال کی آپ لوگوں کی بولی میں عمر ہے سات سال کی عمر ہے تو اکسٹھ سال پیٹ سے میری یہ تھی ان کا وجود تھا اچھا دیکھو بھائی میں تریسٹھ چونسٹھ سال کی عمر میں مر گیا ہوں تو پھر سات سال بعد میری یہ آنکھیں ہوں تو جو میں پہلے تھی میں پیچھے تھی جو میں پہلے تھی میں پیچھے تھی تھوڑے سے دور کے لیے یہ آنکھیں یعنی ایک فتنا بن کر دنیا میں آ گئی دیکھنے کے لیے اس پر تو تمہارا یقین ہے کہ یہ آنکھیں دیکھتی ہیں ان کی نگاہ کر رہی ہے اگر اس کے خلاف مجھے کوئی بات کرنی ہے تو اگر اس کے خلاف کرنی ہے تو ہمت کر لوں گا تیسرے کر لوں گا آنکھیں ملا کر اس آنکھیں ملا کر بات نہیں کروں گا ہی ہوتا آنکھوں کو دیکھ کر جاتے آنکھیں شرماتی ہیں آنکھوں کا لحاظ آ جاتا ہے وہ پناہ ہلنے والی آنکھیں جن کا نہ پہلے وجود تھا نہ بعد میں وجود ہوگا ان کا تو کتنا لحاظ ہوتا وہ ایک علیم و ذات ایک تقسیم ذات جس کی چنگا اصل میں کو دیکھتی جس کی نکاح کے سامنے اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر اگر کالی بھی پھر رہی ہو تو وہ اسے بھی دیکھ لے خدا کی بات دیکھتی ہے تالے اندھیر رات باندھنے والی انتہائی کیا رات تالے کے جان کیا اس نے تالا پتھر بالکل کیا میرے دل کی طرح تالا اور اس کالے پتھر سن کر سیاح سن کی اندھیر رات میں چل رہی ہے تو ہمارا پیتا اللہ نے اسے دیکھتے نہیں دیکھتے دیکھتے ہیں ہم تو نہیں دیکھتے جب اسے اندھیری رات میں اسے دیکھتے ہیں ہم یہاں اور آپ کو بیٹھے ہوئے آپ نے کتنی دیر ہوئی سب سے کہنا آپ نے سکیٹ شخص تھا جس سے اتنی دیر بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے لیے یہ سب کیا خدا کی نکاح میری سب زمین میں خدا مجھے دیکھ رہے بتاؤ سب سب کہنا زندگی میں بیٹھے ہوئے کسی کا خیال آیا ایک کے لیے ایک کے لیے بھی آیا کہ خدا ہم کی نکالیں میری طرف ہوئی ہے خدا مجھے دیکھ رہے اور محسوس میں جب ہمارا یہ حد ہے تو وہ نیچے سے کلاکار ہے اس میں ہمارا اس میں کیا حد ہوگا مسجد میں خدا کا دھیان نہیں ہوگا اور کا دھیان خدا تو دوستوں یقین اسے کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب کے استعدار کے ساتھ خدا کی کتاب کے دائمی استعدار اختار کہتے ہیں کی ہاردکان لینا سمجھ لینا یعنی ابتدا کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر لینا کتاب کے استعار دائری کے ساتھ اور ان کی ساتھ کے بہتان کے ساتھ ہم نے سمجھے کے لیے دے تو ہمیں نہیں اپنے حاصل بتا دو سبھی سوال آئے خدا دیکھ رہے ہیں خدا سن رہے ہیں سننے کا بھی یقین ہو تو جب کوئی بڑا آدمی ہوتا ایسے ہم دن فل ہو جاتے ہیں کہ بات ان سے نہیں ملتی تو اللہ اللہ کے ہوتے ہوئے اور خدا سے دیکھتے ہوئے میری زبان بھی وہ بولے جو خدا سے پسند نہیں آتا میری آنکھ کی جو دیکھے جسے خدا کو پسند نہیں آتا میرا قدم بھی اس طرف اٹھے جو خدا کو پسند نہیں آتا میرا ہاتھ بھی یہاں استعمال ہو جو خدا کو پسند نہیں آتا میرا دل بھی وہ سوچے جسے کتاب پسند نہیں کرتا تو پھر کہو میں نے خدا کو مانا کتاب کے اقتدار کے ساتھ مانا اسے ماننا چاہتی اگر تم میرے ہو تو بھی میرے نہ ہوئے ہم تم میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے ہم نے تم اس کو اپنا بنا کے دیکھ لیا ہم نے آپ کو اپنا بنایا ہم خدا سے بنے تم خدا سے بن کر کے خدا کو قسم ہے خدا سے نہیں خدا سے جو ہوتے ہیں وہ خدا ہی سے ہوتے ہیں اور خدا کے ہونے کی بڑی نشانی ہے میرے آتا پورا سلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کی نشانی کیا ہے فرمایا کہ دار الغرور رو والے عالم سے دھوکے والے عالم سے جن کا طرح طرح ہمیشہ والے عالم کی طرف چلے جانا یعنی دل سنا والی چیزوں پر نہ بیچتا ہو ان پر جان کو نہ دیکھتا ہو بلکہ اس عالم کا دھیان رکھتا ہو جس عالم میں ہم خدا کو بھی دیکھیں گے وہ پورے پاس پتوں کو بھی پائیں گے اور وہ جنت جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات کا محل ہے تو جہاں اللہ نیت دیں گے اور دن بھر کر جی بھر کر دیں گے خدا کی شان سے لائف گے کس پر جس کا نام جنت ہے دیکھو بھائی تمہارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور بڑا پیارا اور لازما عزت اور کچھ کہتے ہیں نا عزت مند روم ایسی کہتے ہیں تو تمہارا بڑا عزت مند مہمان آ جائے تو اور اس عزت مند مہمان کے لیے عزت والے مہمان کے لیے تم کیا کرو آنکھیں بھی گے دل بھی دکھاؤ گے اور سب سے پہلے لا کر ان سے پلائی بھی ڈالو گے تم سے بھی رکھو گے اور تمہارے سب سے پہلے جو ہوتی ہے نا وہ کیا چائے چائے سب سے گرم گرم کو لا کر پلاؤ گے پھر جو کچھ بھی ہوگا وہ اسے لا کر دو گے کہ ہمارے مہمان جو ہے وہ دے یہ بات ہوگی ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے نیم جو ہے جنت میں شدار کے مہمان ہیں اور عزت والے خدا کے نزدیک مہمان ہیں جنت مہمان ہمت والے مہمان نہیں ہیں وہ عزت والے مہمان ہیں وہ انہیں اللہ ہاتھوں ہاتھ لیں گے خوشی سے لیں گے پیار سے لیں گے اور آ کے لیں گے کہ چاروں طرف سے آوازیں دیتے ہوئے کہیں گے سلام کون یہ کو صحیح رب رحیم کی طرف سے سلامتی کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور سیدھاؤں میں خدا کے اندارات پورے طور پر بکھر رہے ہوں گے اور رحمتوں کی بارش ہو رہی ہوگی اور خدا بندے اور جو کی انتہائی پر پر اپنے آپ کو ظاہر فرما رہے ہوں گے جو مانگ رہے رہا گے جو ہوں گے غلط نتیجہ ہم آپ تک صحیح رکھ سکتے ہیں غلط نتیجہ ہم آپ تک جب چاہتے تمہاری ہوں گی تمہیں ملا ہوگا سب میں دوں میرے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے جو تم نے چاہا وہ بھی دیں گے جو تم نے نہیں چاہا وہ بھی دیں گے تمہیں کیا پتا کہ خدا کی نعمت کیا کیا کیا پتا کہ تمہاری نعمت خدا کے ہم ہاں کیا کیا دیکھو بلا شکری ہاسپٹل یہ تمہارا ہاسپٹل ہے اس ہاسپٹل کو تانا لگا دو اور اس میں کوئی پہلے شخص داخل نہ ہوا ہو اور اس سے پوچھو تو اس ہاسپل کے اندر کیا کیا اسے پتا ہے کہ اس ہاسپل کے اندر کیا جنت کے وقت سے پہلے تم کیا جانے تو جنت میں کیا کیا ہے جنت میں خدا کی مرضیات پر جو اتارا ہے اور جو دفیل ہے وہ خدا اپنی شان کے مطابق بنا کر دے گا وہ خدا کی شان کیا تھی مثال کے طور پر ایک تھا ایک صاحب سے ہارون رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا ہارون کے زمانے میں ایک ارادی راڑی چلا اور اس نے کہا بادشاہ کے لیے کوئی پیسہ لے جانا چاہیے اس نے کیا کیا ایک گھڑا جو ہے پانی کا جو بتل سب سے زیادہ پیمنٹ جو پانی کا گھڑا بھرا اور پانی اس کا جو تھا ایسا تھا کہ اگر کسی زمانے میں رائے ان کا پانی لے چارج جا سکتا پانی اور بدبو تھا ایسا بدبو تھا کہ پیا نہیں جائے اور یہ اس کو میں سب سے بڑی اس کی پیسہ تھا اور وہ پیسہ لے کر چلا ہے اس وقت کے پاس کیا کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ بادشاہ تھا لیکن مسلمان تھا اس وقت سادشاہ نہیں ہوا کرتے تھے کہ نہ تو خود دین پر چلے تو خود دین پر نہ چل سکے تو اوروں کو روک پر سکے تو ایسا دین ان کے سامنے پیش کر لیں جو کہ حقیقی دین تو نہ ہو صرف کے اوپر دین کا لیبل لگا کر پیش کر دیں کہ ہر دین میں کر دیں تمہارے جو وہ پرانے ملنا بتاتے ہیں نا وہ تو دین نہیں ہے اصل دین تو یہ ہے کہ ہم بتا رہے ہیں اور حقیقت کیا ہوتی ہے تم تو خود چین تک چل نہیں سکتے خود دور کے غورپ امریکہ سے کچھ ریاض پر ایمان لا چکے اور ان کے طریقوں کو اپنا چکے اب تم اس کو کھینچ نہیں سکتے تو یعنی ان ایک ایسا محبوبہ اور ایسا ایک ایک یعنی منصوبہ بنا کر پھیر دیتے ہیں دن کا جو حقیقی دین نہیں ہوتا لیکن لوگوں کا اصل دین نہیں ہے اسے مانو گے تو پہلے تو پڑھنے ہیں انہیں قریب سب آئی نہیں ہم جب کو بناتے ہیں نا اس اور کے ڈائریکٹر جو حقیقت میں حضرت کا نظر ہوتے ہیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں اور وہ دن کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں وہ نسل ہوتا تو جو بات ہوتا ہوتے نا خود دن کے بھاگے ہوئے وہ ایسے ایسے بہانے کرتے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں پھر دیکھ ہمارے یہاں سب ہیں یہ ہاں؟ مثال کے طور ہمارے یہاں ساتھی ہیں دوست ہیں ان کا نام ہے کیا تو یہ سب سوئی آتے مند آدمی ہیں کہ انہوں نے تمام عمر کبوتر دیکھا تھا اردو دیکھا نہم اندر کبوتر دیکھا نہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ ہرن تھا نا کابت اللہ وہاں پہ بڑے کبوتر ہوتے ہیں تو ہرن کے میری پانچ جگہ ہے انہوں نے کہا وہاں کے کبوتر بھی برکت والے ہوں گے انہوں نے خط لکھا کہ بھائی جو دیکھو میرے لیے وہاں کا حرم کا ایک کبوتر لے نا تاکہ حرم کا کنبر ہوتا تو وہاں کے کبوتر کا یہ سن چاہ ہوں لیکن پورے دانت کے اور بڑے ہو کیا انہوں نے کیا کیا وہاں سے تو کبوتر لائے نہیں کراچی پہنچے رہے کلو لے اب کلو لے آئے تو کلو لا کر چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ حرم کا کبوتر ہے اس لیے تو کبھی حرم کا کبوتر دیکھیں گے اس سے کیا بتا کبوتر کیا ہوتا ہے اس لیے ان جات شروع کر دیا کہ تم نے بڑا احسان کیا کہ حرم کا کبوتر لیا رہا تو دیکھو دوستو آج کے جو میں نئے لیبل لگا لگا کر رحمانی رامی پرویزی اور سرکاری دن پیش کیے جا رہے ہیں نا یہ حقیقت میں یورپ کے ہندو ہے کے ہندو ہوتے ہیں تو کے بھائی بھائی وائی ٹائم یہ وائی ٹائم ہے جن کے اوپر انہوں نے لگا دیا لیبر کی چیز کا کہ یہ تازہ کے کبوتر ہیں خدا کی قسم اتنی جھیل سے اتنا بھی مت نہیں جتنا کہ کسی جنگل سے انہیں کو تازہ سے تازہ کے کبوتر کے ساتھ ہی کوئی بھی نہیں جیسے آپ کے سامنے دین کر کے پیش کیا جا رہا ہے ایک حق بات ہے حق بات پائی نہیں جا سکتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں دھوکے کے نعروں میں آ کر اپنے دین کو برباد نہیں کرتے جائے گا اگر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے لیکن اپنے بھی خطا لکھتے ہیں دانے بھی نہ رہا ہم کو تبھی کہتا کم میں نہیں کہہ سکتا تو شہر کیا گا سے در کہوں گا شخص کو شخص کہوں گا اور اگر نہیں کروں گا تو تمہیں بھی دھوکہ دوں گا اور اپنے لیے بھی جہنی کی رقص سے تیار کروں گا اب یہ بات کا تم نے صاف کرنایا جو کو جاننے والا ہو اور ہر بات کو پائے وہ ہملہ کہتا ہے اللہ خاص فرمائے بارہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے کا کیا بادشاہ کے تختوں کا کیا قانون رسی سے تھا صرف روزانہ سو رقم نکل سکتا سو رکتب صرف مسلقط نماز کی پڑھتا تھا آج ہم نے کوئی یہ آتا ہے آج جو مختار جو ہے نا وہ بھی سو رقب پڑے بات سمجھے تو اس ہارون کے میں ایک صاحب آئے اور اس صاحب نے کیا کیا وہ پانی کا لائے اور اب وقت پہنچے ہیں تو دس سلامت کے دربار میں آئے تو کہنے لگے وہ تو لیا کرتے تھے ایسے تو نہیں تھا نا تو اندر میں پھر اس کے بعد یہ کہ پہنچتے پہنچتے خدا تک پہنچنا ہے آسان اور بندے تک پہنچنا مشکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ شاید چپراسی کے بھی چپراسی ریٹائرمنٹ گرد تو وہ صحیح بات شاہج ہوتا ہے چپراسی تک بھی پہنچنا مشکل ہے تو شاید تک تو پہنچنا بات ہے تو وہ زمانہ ایسا نہیں تھا وہ اعراضی پہنچا اور اعراضی نے پہنچ کر کہا کہ تو جو درسوتی علا بہر کا پانی میں اپنے چھوٹے سے گھڑے کو لے کر تیرے سہرے بخار کے قریب آیا ہوں اب میں چاہتا یہ ہوں کہ تو اپنے سارے بخار سے کوئی کپڑے مجھے دے دے یعنی میں تجھے لے کر آیا اب بادشاہ نے دیکھ لیا پانی بھی چکھ لیا کیونکہ میں دلوں کو توڑا نہیں کر جو اچھے ہوتے ہیں نا جن کو توڑا نہیں کرتے میرے آسا پلاسر نے ساتھ فرمایا ہے کہ دیکھو اگر کوئی کوئی حدلا بھیجے چاہے وہ بکری کی کھڑی ہوتی ہے وہ مجھے کا بھوکھا ہوتا اگر وہ بھی تمہیں دے دے تو اسے بھی تم عزت سے لے لینا شوق سے لے لینا کی بے حرمتی نہ میں کرنا اب یہ سی بے حرمتی نہیں کیا اب جب نیت ان یہ ہے کہ انہوں نے پانی کو چکھا دی پانی کہاں سکتے تھے والا کہ وہاں سے مہینے کے راستہ طے کر کے آیا تھا پانی کو جو کروا کرے گا اچھے نیم چڑھا وہ پانی اور اپنے سیتے سے لیکن گھر ہے بڑے کسی سے چکھا ہوتے اور کہا بھائی اس کھڑے پانی کو لے جائے فلان جگہ رکھ لو اور اس کھڑے کو صرف ان سے خرچ کرتے تھے اب آپ بتائیے کہ کیا وہ پانی کا پوٹا ہاں پھر اس نے یہ بات کہی کہ پھر بات کی طرف سے سے دریا دکھاتے ہوئے نیچے گا بجلا کا دریا بہت بڑا دریا زیادہ جب ایک دم کا بات کا پاس ہے سمندری جہاز اس میں بنتے ہیں اور وہ میٹھا بھی بہت زیادہ تو اسے پانی بھی کھا دینا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ تیرے کیا تیرہ ہڈیا تھا وہ لائف کے قبول نہ تھا لیکن شان کرنی کا تقاضا یہ تھا پہلی شان کا تقاضا یہ تھا کہ اس گندے پانی کو گزلا کے بدلا کو ساتھ رکھتے ہوئے تیرے گندے گزلے پانی کو میں قبول کروں اور اسے نہ کروں اور تیرے گھروں کو اپنی شان کو رس پر اس وقت میں گھر کسی طور پر دوستوں یا پھر اے رانی کا یہ گندا پانی لیتا ہے سونے سے گھر دیکھتا ہے اسی طور سے دیکھتے ہماری یہ نمازیں جو کہ حقیقت کے لحاظ سے اسی پانی کی طرح ہیں جو کہ وہ آزادی نقطے میں گھر کر لایا تھا جو کہ پانی نظام کے پاس قبولیت کے قابل نہیں ہمارے آہار قبولیت کے قابل نہیں میں جنت کی بات کر رہا تھا کہ جنت میں یہ ہمارے ان پانیوں کے آہار کے نقطے جو ہیں خدا اپنی نسبت کی سبوں سے اور غریب سے گھر بت تو جنت کیا ہے کی نے مارے کہ نام نہ ہی کیا تھا محل اور مکان تو وہاں جو کچھ تمہیں ملے گا اور کیا کہیں تو کیا کیا ملے گا نہ تم نے دیکھا نہ ہم نے دیکھا لیکن نام میرا جو ہمارے آقا نے کہا کہ جو سب جنت ساتھی ہے جو میرے آقا سید من دیا ہر سب محمد مصطفیٰ کر سکتا دماغ میں آئے یا دن میں آئے یا نہ آئے محمد وسلم کی ہر بات پر اپنے موت جائیداد کو ختم کر کے خیالات کو سنا کر کے اس یقین کو اپنا لینا میرے آقا نے سب کہا اور اس کے خلاف میں کس نے کہا اس کی بات بدلے تو اب یقین کی پہلی سیڑھی اور کی دعوت کا تالا مرکز کیا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں چاہتا میں خدا کے سوا کسی کی ذات کو دن میں کافی خدا کے علاوہ کسی کی ذات کی طرف جیوں گا تو خدا کے لیے مروں گا تو خدا کے لیے میرے ہر ہر کو سکون میرا جینا مرنا میری ہر قوت کا سب جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوگا ہر ایک سے کٹوں گا خدا سے جڑوں گا اور خدا تک پہنچنے کی راہ کیا ہے وہی رہا جو میں پہلے کہہ چکا کہ خدا تک پہنچنا چاہو تو سندیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سناؤ دیکھو حضوب کسی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو دروازہ ہوتا ہے دروازے سے تبول ہوتا ہے قرآن کو کہتا ہے کہ دیکھو مکانوں میں جب داخل ہوتے ہو دروازے سے جایا کرو دین میں داخلے کا دروازہ جو ہے دین میں وہ عقائد ہیں جن عقیدوں کو مان کر دین کے عملی مکان میں داخل ہوا جاتا ہے اگر آپ ان اپنے کو نہیں اپنائیں گے اپنے ایمان کو درست نہیں کریں گے خدا کا یقین نہیں ہوگا فرشتوں کا یقین نہیں ہوگا خدا کی کتابوں کا یقین نہیں ہوگا اور قرآن کے پل اور جھٹ کا یقین نہیں ہوگا اور محمد کی ہر بات کو حق نہیں مانیں گے اور اسی کو کرنا اور روز کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اور تقدیر کا ہاتھ ایک